حمید نے خبر دی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ راستے میں قیام کیا اور میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت میں بلایا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھایا گیا پھر آپ نے اس پر کھجور پنیر اور گھی ڈال دیا اور عمرو بن نبی عمرو نے کہا ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحبت کی پھر ایک چمڑے کے دسترخوان پر کھجور گھی پنیر ملا کر بنا ہوا حلوہ رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ستاسی